سے پانی گر رہا ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ عرش سے اوپر سے تجلیات ذاتیہ کا پرنالہ گر رہا ہے اور وہ تجلیات بیت المامور سے ہوتی ہوئی بیت اللہ کے اوپر گر رہی ہیں اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں اس لیے بالفرض و تقدیر اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے اس کمرے کو ہٹا دے تو بھی یہی جگہ بیت اللہ ہوگی اسی رخ میں نماز پڑھنے کا حکم ہوگا اور یہ تجلیات اس گھر پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے نیچے تحت سرا تک جاتی ہیں اس لیے کوئی آدمی سمندر کے اندر بیس کلومیٹر نیچے بھی چلا جائے تو وہ جو رخ کرے گا تو اس کے سامنے تجلیات کا سکون ہوگا کوئی خلا میں چلا جائے وہاں بھی اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کے سامنے ان تجلیات کا ستون ہوگا اصل میں وہ تجلیات ہیں جنہوں نے اس جگہ کو بیت اللہ بنا دیا اب اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار کرنے کے لیے ہمارے اکابر بڑے ذوق شوق محبت کے ساتھ سفر کر کے آتے تھے اور پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتے تھے کتنی قربانیاں ہوتی تھیں مشکلات سفر کی ہوتی تھیں پھر جا کر یہاں پہنچنا نصیب ہوتا تھا کئی تو ایسے تھے کہ ساری ساری زندگی دعائیں مانگتے گزر گئی تڑپتے گزر گئی مگر ان کو اس جگہ کیا دیدار نصیب نہ ہو سکا دل میں حسرتیں لے کر چلے گئے اور آج ہم آج مسکینوں کو دیکھو کے باوجود اپنے گناہوں کے رب کریم نے اپنے گھر کے اس راستے کو آسان کر دیا فرق اتنا ہے کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے مسافر پکے ہوتے تھے آج راستے پکے ہیں اور مسافر کچے ہیں راستے کچے ہونے کا تو یہ حال کہ پہلے پاکستان سے یا ہندوستان سے جو لوگ سفر کرتے تھے وہ سمندری جہازوں کا سفر کرتے تھے اور پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے میں ان کو دو دو مہینے لگ جاتے تھے راستے میں جہاز چل رہا ہوتا اور سمندری طوفان آ جاتا سیلاب آ جاتا ہائی ٹائڈ آ جاتی تو جہاز کو لنگر انداز کر دیا جاتا ایک ہفتہ دو دو ہفتے تین تین ہفتے ایک ہی جگہ پر جہاز کھڑا رہتا کہ طوفان اترے گا تب آگے چل پائیں گے اور دو دو تین تین ہفتے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہونے سے جو مسافروں کا حال ہوتا اللہ اکبر کبھی سمندری بیماریاں بھی ان کو لگ جاتی متلی ہوتی کسی کو نیند کا مسئلہ کسی کو کچھ اور مسئلے اور پھر گرمی اتنی کہ نہ پوچھیں جب چاروں طرف پانی ہو اور گرمی کا موسم ہو اور آدمی کو اس بند جہاز کے اندر رہنا پڑے تو کیا حشر ہوتا ہے آدمی اس کا تصور ہی کر سکتا ہے اسی لیے اگر حج کے سفر پہ چلنا ہوتا تھا تو رمضان مبارک سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا آپ سوچئے کہ رمضان سے پہلے سے چلتے تھے پھر جا کر حج کے دنوں میں یہاں پہنچ پاتے تھے اور پھر اتنے مشکل سفر کے بعد جب جدہ آتے تھے تو ہمارے حضرت میں عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جہاز کو سمندر میں تین دن کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ اگر مسافروں کو کوئی بیماری ہے تو وہیں اس کا علاج کیا جائے تین دن کے بعد مسافروں کو جدہ کی زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت ملتی تھی اب آپ سوچئے کہ تین دن جدہ پہنچ بھی گئے مگر زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تین دن کے بعد اترنے کی اجازت ملتی تھی اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ کا آنا یہ مستقل ایک کام تھا اس وقت یہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں تو پہاڑیاں تھیں تو پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور دوسری طرف سے نیچے اترنا اور اگر دیکھو تو پچاس گز کا سفر سارا ہوتا تھا تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس اپنی سواریاں تو ہوتی نہیں تھیں تو مقامی لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے اور وہ کافی کرایہ لیتے تھے کئی دفعہ اتنا کرایہ ہوتا کہ پورا دے بھی نہیں سکتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ ہم لوگ اپنے سامان کو اونٹوں پہ لاد دیتے تھے اور پیدل اونٹ کے ساتھ چلتے تھے اور تین دن میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے اب سوچئے کہ مکہ مکرمہ پہنچنا ہی کتنا بڑا مرحلہ تھا اور یہ جو تین دن ہوتے تھے ان میں راستے میں کوئی پانی نہیں ہوتا تھا اپنا پانی اپنے ساتھ اب سوچئے تین دن میں تہارت کے لیے کتنا پانی چاہیے وضو کے لیے کتنا چاہیے پینے کے لیے کیا چاہیے یہ پانی بھی ساتھ ہوتا تھا راستے میں خشک پہاڑیاں کہیں سایا نہیں اور دھوپ میں یہ سارا سفر کرنا ہوتا تھا کوئی درمیان میں چائے کے ہوٹل نہیں تھے کوئی اچھا کھانا نہیں تھا کوئی کالا پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے تو انسان کو بہت تنگی کے بعد مکم کرما میں آنا نصیب ہوتا تھا اور یہاں مکم کرما رہتے ہوئے بھی مجاہدہ ہوتا تھا کھانے پینے کی چیزوں میں حتیٰ کہ عرفات میں کئی مرتبہ پانی ختم ہو جاتا تھا تو حج کے جتنے مسافر ہوتے تھے بس انہی کے پاس جو پانی ہوتا اس پہ گزارا کرنا ہوتا تھا اب سوچئے وہاں کتنی مشکل ہوتی ہوگی الحمدللہ للہ آج اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں کر دی کہ ہم لوگ ایئر کنڈیشنر ہوائی جہازوں میں بیٹھتے ہیں اور چار گھنٹے کے اندر جدہ اتر آتے ہیں اور وہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں اور چار گھنٹے میں ساری کاروائی مکمل ہو کر ہم دوبارہ ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں پھر ایئر کنڈیشن بس سے اتر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پہنچتے ہیں اور یہاں آ کر بھی ہم کہتے ہیں جی کہ بہت تنگ ہو کے ہم یہاں پہنچے اب ہمارے لیے حرم جانا مشکل ہے سوچئے کتنا فرق ہے آج کھانے میسر ہیں ٹھنڈے پانی مشروبات کیا کیا نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر بے اختیار دل سے یہ نکلتا ہے پبھی اے آلہ اے رب دکھ ماتھ زبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو پہلے زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے مسافر پکے ہوتے تھے آج سڑکیں راستے پکے بن گئے مسافر کچے بن گئے اتنی تکلیفوں کے بعد ہمارے اکابر یہاں پہنچتے تھے اور پھر اعمال میں وقت گزارتے تھے ہماری طرح کمرے کو اتنا ٹھنڈا کر لینا کہ جیسے چیلنگ پلانٹ لگا ہوا ہو اور کمبل لے کے سوئے رہنا اور انتظار میں رہنا کہ کب اذان ہوگی تب اٹھ کے وضو کرنا شروع کریں گے اور ممکن ہے کہ بس آخری رکت ہمیں مل جائے یہ تو ہمارے طور طریقے ہیں ان اکابر کا معاملہ تو کچھ اور تھا چنانچہ جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی وہ جب آئے تو بیت اللہ کے پاس ہی ہر وقت رہتے تھے اتنا رہتے تھے اتنا رہتے تھے کہ عربوں نے ان کو جار اللہ کہنا شروع کر دیا جار اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پڑوسی اب سوچئے انہوں نے بیت اللہ کے پاس کتنا وقت گزارا ہوگا کہ لوگوں نے ان کو اللہ کا پڑوسی کہنا شروع کر دیا حضرت قاری رحیم بخشوانی پتی رحمتہ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے سفر پر گیا تو جتنے دن مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا میری ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا ہوئی میں نے کوئی نماز دوسری صف میں بھی ادا نہیں کی اب آپ سوچئے ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وہ فجر کے بعد وضو کرنے جاتے ہوں گے اور پھر زہر سے لے کے عشاء تک اسی وضو سے نمازیں پڑھتے ہوں گے پھر عشاء کے بعد وضو کرنے جاتے ہوں گے ایسے لگتا ہے کہ بس حرم میں ہی بیٹھے رہتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیے ایسے یہاں وقت گزارا اس لیے ایک بزرگ تھے جو ستر طواف روزانہ کرتے تھے جبکہ ان کی اپنی عمر بھی ستر سال تھی ستر طواف کا مطلب ہر طواف کے ساتھ چکر تو چار سو نبے تو چکر لگتے تھے اور پھر ایک سو چالیس رکت نمازیں نفل طواف جو کہ جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہوتے تھے اور ان کے باقی اعمال اس کے علاوہ ہوتے تھے ہم نے یہاں ایک افغانی شیخ کو دیکھا حیران ہوتے تھے وہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے کہ چل تو سکتے نہیں تھے اور بس وہ اپنے ہاتھوں سے ویل چیئر کے پہیوں کو گھمانے کی کوشش کرتے تھوڑا چلتے پھر رک جاتے پھر چلتے پھر رک جاتے ان کو اس حال میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دل میں ڈال دیتے نوجوان کے کوئی ان کو ایک طواف کرواتا کوئی دو طواف کرواتا کوئی تین طواف کرواتا ہم نے دیکھا کہ پولیس والے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے ان کو طواف کروا رہے ہوتے تھے ان کو ہر وقت ہم نے طواف میں دیکھا ہر وقت طواف میں دیکھا واہ میرے مولا آپ کے چاہنے والے بھی کیسے کیسے ہیں تو دیکھیے معذور ہو کر اتنے طواف وہ روزانہ کیا کرتے تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتلایا فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے اس طرح قرآن مجید مکمل کیا کہ ایک آیت کو پڑھتا تھا اور اس آیت کے مناسب جو بھی دعا ہوتی وہ دعا کرتا تھا مثلا بشارت کی آیت ہے تو اللہ سے نعمتیں مانگتا جنت مانگتا ڈرانے والی آیت ہے تو دو لفظ پناہ مانگتا ہر ہر آیت سے متعلقہ میں دعا مانگتا اور اس طرح ایک ایک آیت پر دعا مانگتے مانگتے میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے پورے قرآن مجید کو مکمل پڑھا آج ہم تو ایک قرآن پاک پڑھ ہی نہیں پاتے وہ ہر ہر آیت پہ دعائیں مانگتے تھے اب سوچئے کہ ہماری زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے تو اس لیے یہ آج ادھر کر رہا ہے کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے مسافر پکے ہوتے تھے آج راستے پکے ہو گئے مسافر کچے ہو گئے اور پھر جو لوگ آتے تھے وہ اللہ سے لو لگاتے تھے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے وقت کا حاکم ملا کہنے لگا کہ سالم آپ بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں انہوں نے معذرت کر دی وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ مانگیں جو مانگتے ہیں تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کے بندے اس گھر کے پاس آ کے بھی میں تجھ سے کچھ مانگوں گا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا جو حاکم تھا سالم عبداللہ رحمۃ اللہ نے اپنا طواف مکمل کیا اور طواف مکمل کر کے جب حرم سے باہر نکلے تو وہ حاکم انتظار میں تھا وہ بھی اس وقت باہر نکلا پھر ملا اور پھر مل کے کہنے لگا اچھا جی اب تو حرم سے باہر آ گئے اب آپ مجھ سے مانگے تو سالم رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں تو وہ حاکم دین تو کہہ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ دین میں تو سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بہت نیک لوگوں میں تھے بڑے ہوئے تھے اپنے وقت کے بڑے اکادرین میں سے تھے تو اس نے آگے سے جواب دیا جی آپ مجھ سے دنیا مانگے جب حاکم نے یہ کہا کہ مجھ سے دنیا مانگے تو انہوں نے فرمایا کہ جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا میں نے زندگی میں اس سے دنیا کبھی نہیں مانگی میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں گا تو یہ حضرات بیت اللہ میں وقت گزارتے تھے تو پھر اللہ سے اپنی سب امیدیں لگاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے تو مجاہدے تو وہ کرتے تھے مگر مشاہدے بھی انہی کو ہوتے تھے آج اگر مجاہدہ نہیں تو پھر مشاہدہ بھی تو نہیں ہے دن گزر جاتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں اپنے دل میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی یہ جو ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں تو اپنے اندر کچھ محسوس نہیں ہو رہا اصل میں کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے جی میں کیا کروں میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے ایک کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اس وقت مجاہدہ تو بہت ہوتا تھا اتنا مجاہدہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم لوگ تربوز خربوز کے چھلکے کو کھا کر جب اس کے چھلکے پھینکتے تھے تو مقامی بچے آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے میں کھاؤں گا یا اس کو اٹھا کے میں کھاؤں گا اتنی غربت ہوتی تھی کہ وہ پھلوں کے چھلکے اٹھا کے کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے راستے میں ایک بوڑھا ملا عربی عرابی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کے کئی دن سے نہیں کھایا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ صاحبہ سے فرمایا کہ بھائی وہ چولہا جلائیں اور اس کو کوئی روٹی وغیرہ پکا کے کھانا کھلائیں کہتے ہیں کہ میری اہلیہ صاحبہ نے اپنا سامان نکالا جب انہوں نے آٹا نکالا اور اس بوڑھے میاں نے اس آٹے کو دیکھا تو اس نے ایک پیالہ لے کر اس میں کچھ پانی ڈالا اور کچا آٹا ہاتھ میں لے کر اس پانی میں گھولا ملایا ستو کی طرح اور کچے آٹے کو اس نے پی لیا اور کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں اتنی تو بھوک لگی ہوئی ہوگی نا کہ روٹی پکنے کا انتظار کرنا اس کے لیے مشکل تھا مگر اس کے باوجود اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے اور یہ حضرات یہاں رہ کر بیت اللہ کا فیض پاتے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ ایک عربی بچہ تھا وہ ہمارے خیمے میں آتا اور ہم اسے بچے ہوئے روٹی کھانا وغیرہ دے دیتے تو جب بار بار وہ آتا اور پیارا پیارا بچہ تھا تو اس سے ہمیں کافی انس ہو گیا وہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جانے کا دن قریب آیا تو وہ بچہ بھی ذرا غمگین غمگین نظر آتا میری اہلیہ اسے بتاتی کہ بس اب ہم چلے جائیں گے تو وہ بیچارے کا دل اس کا چہرہ جو تھا نا بڑا ہی زیادہ اداس نظر آتا تو فرمانے لگے کہ ایک دن میری اہلیہ نے اس سے کہا کہ اچھا اگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہے ہم تجھے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ چل وہاں ہمارے ملک میں تو بجلی کے پنکھے بھی ہیں اور کھانے پینے کی ساری نعمتیں بھی ہیں ہم تجھے پڑھائیں گے بھی اور پالیں گے بھی اور تجھے اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے اور تجھے ایسی ایسی کھانے پینے کی ہر ہر نعمت وہاں ملے گی تو جب میری اہلیہ نے خوب اچھی طرح اسے ترغیب دے کر بات کی تو اس بچے نے وہ ساری بات غور سے سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ سب کچھ وہاں ہوگا تو میری اہلیہ نے کہا ہاں سب کچھ وہاں ہوگا تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ کی شرف ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ کیا یہ بھی وہاں ہوگا تو کہنے لگے یہ سن کر میری اہلیہ کہنے لگی نہیں یہ تو وہاں نہیں ہوگا جیسے ہی اس بچے نے سنا کہ بیت اللہ وہاں نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ میں وہاں کبھی بھی نہیں جا سکتا میں بیت اللہ شریف کے نیبرہڈ کو اس کے پڑوس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا چھوٹے بچے اتنا مجاہدہ کرتے اور پھر بھی ان کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی اور آج ہماری کیا حالت ہے کیا کیا نعمتیں ہیں پہلے مکم کرما سے مدینہ منورہ جانا ہوتا تھا تو دو دو ہفتے لگتے تھے جانے میں تین ہفتے بھی لگ جاتے تھے ایسا ہوتا کہ مسافر چلتے اور راستے میں بارش ہو جاتی تو بارش ہونے کی وجہ سے جو راستے میں آپ شارے ہیں اور جھیلیں اور ان کا پانی جمع ہو کے جو ہاں نالے ہیں وہ نالے بہ پڑتے اور پانی اتنا تیز ہوتا کہ مسافروں کو بہا کے لے جاتا تو لوگوں کو دو دو ہفتے ایک ہی جگہ کے اوپر انتظار میں بیٹھنا ہوتا کہ سیلاب جائے تو پھر ہم سفر شروع کر سکیں آج تو پلیں بن گئی کئی جگہوں پہ آپ غور کریں گاڑیاں چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے دو دو کلو میٹر لمبی پلیں بنی ہوئی ہیں ان کے نیچے سے پانی گزرتا تھا تو وہ تو دریا ہوتا ہے جب پانی اس میں ہوتا ہے اتنا مشکل یہ سفر ہوتا تھا چنانچہ امام شافی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں میں تھا ایک بوڑھا مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ ایک اے نوجوان تو اللہ کے لیے میری دعوت کو قبول کر لے فرماتے ہیں میں نے بے تکلف اسے کہا کہ ہاں میں نے دعوت قبول کر لی یہ سنتے ہی اس نے اپنی گٹڑی کھولی اور جو اس کے اندر خشک روٹی تھی اور جو کچھ تھا اس نے نا دسترخوان پر بچھا دیا اور مجھے کہنے لگا اچھا کھاؤ فرماتے ہیں میں نے بے تکلف کھانا شروع کر دیا اس نے تھوڑی دیر مجھے کھاتے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ نوجوان تو مجھے قریشی نظر آتا ہے میں نے کہا ہاں ہوں تو صحیح مگر آپ کو پتہ کیسے چلا وہ کہنے لگا اس لیے کہ قریشی لوگ دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا جی آپ کہاں سے آئے اس نے کہا جی مدینہ طیبہ سے تو میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باتیں سنی ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باتیں سناؤ اس نے بتایا کہ وہ مسجد نبی میں در سے حدیث دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور وہ تو امام دار الحجرا ہیں بڑی باتیں کہیں میرے شوق کو دیکھ کر بوڑھے نے کہا کہ اگر تم ان سے ملنا چاہو تو ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جس کا سوار واپس نہیں جائے گا تو ہم آپ کو اس اونٹ پہ بٹھا دیں گے تم ہمارے ساتھ پہنچ جاؤ گے فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا میں کافلے والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلا سولہ دن میں سفر مکمل ہوا مگر سولہ دن میں میں نے سولہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیے اب آپ غور کیجئے کہ وہ سولہ دن سفر کرتے تھے اونٹ کا اور سولہ دن میں سولہ قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے اور آج ہم سولہ دن گزار کے جاتے ہیں اور ایک قرآن مجید پورا نہیں پڑ جاتے ہماری بے توفیقی کا حال بھی دیکھیں غفلت کا بھی حال دیکھیں کہ یہاں آ کر بھی ہمیں ان اعمال کی اتنی توفیق نہیں ہوتی اسی لیے پھر ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا کسی نے کہا نصیب دشمن شبد بھلا کے تیوت کہ دشمن کے یہ نصیب میں ہی نہیں تھا کہ وہ محبوب تیری تیر سے ہلاک ہو نشبت نصیب دشمن کہ بھلا کے تیورت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی دوستوں کے سر سلامت رہیں کہ ان پہ تو خنجر کو آزماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مجاہدے بھی اپنے پیاروں پہ بھیجتا ہے نشبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیوت سر دوستاں سلامت کے خنجر آزمائی ب کا برف تم بحرم میں طواف کے لیے جب گیا تو مجھے کعبے کے اندر کوئی راستہ نہ ملا جب مجھے کعبے کا راستہ ہی نہ دکھایا گیا تو ایک آواز آئی کہ برون کے کار کر دی کہ درون خانہ آئی آنے والے مسافر تم باہر کیا کرتوت کرتے پھرے ہو اب میرے ساتھ میرے گھر میں آنا چاہتے ہو تو ہم بھی تو سوچے نا کہ ہم باہر کیسی زندگی گزار کے آئے جو اب اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی خاص تجلیات کے دیکھنے کے حقدار بن جاتے ہیں کاش اس دل کو ہم نے سنوارا ہوتا اس کو غیر سے خالی کر لیا ہوتا اس کو اجلا بنا لیا ہوتا تو جب یہاں آتے تو پھر آ کر ہمیں اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار نصیب ہو جاتا ہمارے اکابر اس کے لیے محنتیں کرتے تھے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدے گور کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے انسان تو انسان یہاں تو ہمیں پرندے بھی طواف کرتے کئی دفعہ نظر آتے ہیں شام کے وقت آپ ذرا عوابینوں کو دیکھیں ان کے ہول کے ہول جھنڈ کے جھنڈ ایسے باجمات بیت اللہ شریف کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں کئی مرتبہ کہ شاید ان ان پرندوں کو بھی وہ نور نظر آتا ہوگا اور اس نور کے گرد یہ بھی چکر لگا رہے ہوں گے کبوتر کئی مرتبہ چکر لگاتے نظر آتے ہیں حالانکہ عام طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ پانچ پانچ سو کبوتر ایک جگہ پر کئی مرتبہ اترتے ہیں تو ان کے لیے تو سب سے آرام دہ جگہ وہ تو بیت اللہ شریف کی چھت ہے تو یہ سارے پانچ سو کبوتر اگر بیت اللہ شریف کی چھت پہ رہنا شروع کر دیں تو پھر تو بیت اللہ شریف کی چھت جو ہے ان کی بیٹوں سے بھر جائے مگر ایسا نہیں ہوتا بیت اللہ شریف کی چھت پر کبھی کبھی کوئی ایک آدھ پرندہ نظر آتا ہے اور وہ بھی مقامی لوگوں کے بقول بیمار ہوتا ہے جیسے بیمار آدمی نہانے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے پانی کی شاور لے لیتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پرندے بیمار ہوتے ہیں تو یہ بھی نور کی شاور لینے بیت اللہ کی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں صحت یاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مقامی بندوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ بلیوں کو طواف کر کے دیکھا ہمیں بھی آج صبح ایک بلی بیت اللہ میں نظر آئی یعنی حرم میں نظر آئی تو ایک قریبی بزرگ تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بھرپور مجمے کے اندر ایک بلی کو طواف کا پورا چکر لگاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اتنے مجمے میں بلی کا کیا کام مگر جیسے لوگ چل رہے ہیں بلی بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح طواف کا چکر لگا رہی ہے واہ میرے مولا تیرے چاہنے والے فقط انسانوں میں ہی نہیں حیوانوں میں بھی موجود ہے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے سچی بات کہتا ہوں دل کی بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنا اللہ ہر العزت کو چاہا گیا جتنا اللہ العزت سے محبت کی گئی جتنا اللہ ہر العزت کو تنہائیوں میں پکارا گیا جتنا اس کے سامنے دامن پھیلائے گئے جتنا اسے خلوتوں میں یاد کیا گیا اور جتنا اس کی محبت میں آنسو بہائے گئے اور جتنا اس کی محبت میں گردنیں کٹوائی گئیں کوئی اور ہستی جہان میں ایسی نہیں کہ مخلوق نے محبت کسی کو اتنی زیادہ دی ہو یہ شان فقط اس پر عالم کی ہے کہ مخلوق اس پہ قربان ہوئی جا رہی ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دل کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس جذبے کے ساتھ یہیں سے کچھ پا کے واپس جائیں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں مثال کے طور پر حجی سے پاک میں آتا ہے ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور یارب یارب کہہ رہا ہے مگر وہ مل حرام اس کا لباس حرام کا اس کا کھانا حرام کا تو فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی اور ابرسن شاہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں شیخ شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کے دل میں نیت تھی کہ کاش بترا والے مجھے دیکھ لیتے میں کیسی دعائیں مانگ رہا ہوں یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے رو رہا ہے مگر اس کے نفس کی خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بسرا سے لوگ آئے ہیں وہ کبھی مجھے اس حال میں دیکھتے تو اس کا یہ رونا اللہ کے لیے نہ ہوا یہ رونا مخلوق کے لیے ہوا اس رونے کو رد کر دیا جائے کتنے افسوس کی بات ہے اتنا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے اگر یہاں پہنچے تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ نفلیں پڑھنی ہیں دعائیں مانگنی ہیں طواف کرنے ہیں بار بار جانے نہیں نہیں ہر گرد نہیں ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ ہم نے تو ہر ہم نے تو ہر عمل اللہ العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے حضرت مشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو بھی فیض ملا یہ مرکز تجلیات سے ملا یعنی بیت اللہ شریف سے ملا اور واقعہ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ امام العلماء وصلاحا ایک مرتبہ مطاف میں تھے اور جماعت کے بھی چند حضرات ساتھ تھے حضرت طواف کر رہے تھے اور جماعت کے لوگ بھی پیچھے پیچھے طواف میں مصروف تھے اس دوران بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اور جو کھولنے والا دربان تھا اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اے شیخ آپ چلے جائیں فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی اشارہ کر دیا کہ آؤ چنانچہ میں بھی حضرت کے پیچھے ایک اور آدمی جو عربی نظر آتا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر ہم نے دو رکت نفل پڑے دعا مانگی میرے دل میں اس وقت ایک تمنا پیدا ہوئی میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس مرکز تجلیات کے اندر بیت فرما لیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری درخواست کو قبول کر لیا اور مجھے بیت کے کلمات اندر بیت اللہ کے پڑھانے شروع کر دیے وہ جو عربی آدمی نظر آتا تھا اس نے بھی درخواست کی کہ مجھے بیت کر لیں مگر حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں اور میں تو کسی اور جگہ کا رہنے والا ہوں ہمارا آپس میں ربط نہیں رہ سکے گا اس لیے آپ کسی مقامی شہر سے ہو جائیں فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے مراقبہ کیا مراقبے میں مجھے یوں لگا کہ وہ جو عربی آدمی تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہے اور وہ اس مٹی کو پھینکنا چاہتا ہے جب میں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں تو اس نے مٹی کو پھینکا اور وہ مٹی اڑتے اڑتے اڑتے دریاؤں سے اور کھیتوں سے پہاڑوں سے سمندروں سے اوپر جا کر ایک دور بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں جا کے گری فرماتے ہیں بھائی اتنی دیر مراقبہ تھا اور اتنی دیر میں حضرت نے دعا کروا دی جب نیچے اترنے لگے بیت اللہ شریف کی سیڑھیاں تو سیڑھیوں کے درمیان حضرت نے مجھے فرمایا کہ ابدال نے تمہیں کیا کہا حضرت فرماتی ہیں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ مراقبے میں اونگ آ گئی اور اونگ میں میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہے لیکن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے حضرت کو پوری تفصیل بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو آدمی بیت ہونا چاہتا تھا وہ ابدال تھا اور اس کو بیت سے انکار جو میں نے کر دیا تو اب میرا فیض تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گا جہاں تک تم نے مٹی کو جاتے دیکھا وہاں تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائیں گے تو عزت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی اس وقت میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بار بار آنے کا راستہ کھولا پھر حاج عمرے کے موقع پر یہاں باہر ملکوں کے لوگ آتے بیت ہو جاتے اور میں سمجھتا کہ خواب پورا ہو گیا یہ فلاں ملک سے آگے بیت ہو گیا یہ فلاں ملک سے آ کے بیت ہو گیا مگر پینتیس سال کے بعد فرماتے ہیں کہ ری یونین میں مجھے دعوت دی گئی اور اس دعوت پر جب میں وہاں رمضان بھارت میں پہنچا تو میں نے ہو بہو وہی منظر دیکھا جو پینتیس سال پہلے میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا اللہ تعالی نے دین کی دعوت کے لیے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرکز تجلیات سے فیض ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرشد عالم بنا دیا آج ہم بھی اسی جگہ آئے ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنا دل دھو کے نہیں جا سکتے یقینی بات ہے کہ دھو کے جا سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی اور ہمت کر لیں کوشش کر لیں اللہ کو منا لیں مشکل تو نہیں ہے مگر ہمت کوشش کرنی ہوتی ہے لوگ یہاں آتے تھے تو دنیا کو لات مار کے آتے تھے اور ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوتی ہے اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر لیجئے اور اللہ سے لو لگا کے مانگیے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے چنانچہ کیسے کیسے حضرات پہلے آیا کرتے تھے سبحان اللہ مالک نے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا اتنی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو کا عالم کوئی بندہ بائے نظر نہیں آتا تھا جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے انسان بھی گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے مجھے کسی کام کے لیے جانا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے سرینوں کے بل اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے آگے چل رہا ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے کپڑے ایسے پسینے میں شرابور جیسے یہ غسل کر کے پانی سے نکلا ہو اور چہرہ اس کا سرخ جیسے آگ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو میں نے اس سے اسلام دعا کے بعد کہا کہ نوجوان کون ہے اس نے کہا میں فلاں جگہ سے چلا ہوں اور میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے حج کو ابھی بہت وقت باقی تھا میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر میں آرام کر لے شام کو جب ذرا گرمی کم ہوگی تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو ٹانگوں سے چلتے ہیں آسانی سے سفر طے کر لیتے ہیں میں تو سرین پہ ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ آگے بڑھتا ہوں مجھے زیادہ وقت لگتا ہے تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی ختم نہ ہو تو میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر آرام کر لے میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں تو سواری پہ سوار ہو کے جلدی وہاں پہنچ جانا پر ماننے لگے جب میں نے یہ بات کی تو نوجوان نے بڑے غصے کی نظریں میرے چہرے پہ ڈالی اور کہنے لگا کہ مالک ہے میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دانا ہیں آپ نے کیسی بات کر دی تو میں نے پوچھا نوجوان کیا بات آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں تو نوجوان آگے سے کہنے لگا کہ دیکھیں اگر کوئی غلام اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر غلام دل میں ارادہ کرے کہ میں جاؤں اپنے مولا سے معافی مانگنے کے لیے اس کو منانے کے لیے تو مالک اپنے دینار مجھے بتاؤ غلام کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا کہ پیدل جانا اچھا لگتا ہے کہنے لگا بس میں بھی گھسٹ کے اپنے رب در تک جانا چاہتا ہوں یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور اس نے میری پرواہ نہیں کی فرماتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی سال مجھے بھی حج بیت اللہ کی شہادت ملی وقوف عرفات کے بعد جب ہم منا آئے تو میں نے رمی جمار سے پارے ہوا شیطانوں کو کنکریاں مار کے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھیرا کر کے کھڑے ہیں تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور ہم کھڑے سن رہے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھو بھائی راستہ دے دو تھوڑا راستہ جو دیا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور ارد گرد سے بے خبر ہے اور اپنے مولا سے اس نے تار جوڑی ہوئی ہے اور اپنے دل کی مناجات اپنے رب کو سنا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کر لیا اللہ وقوف عرفات بھی کر لیا اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی بیزاری کا اعلان بھی کر دیا اللہ اب قربانی کا وقت ہے یہ ارد گرد جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں صاحب استطاعت ہیں یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میں فقیر ہوں میرے جسم پہ کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں اے اللہ آج اس موقع پر میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ یہ نذرانہ قبول کر لیجئے یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان جان آوری کے سپرد کر دی جن کو اللہ العزت سے سچی محبت ہوتی ہے وہ آتے ہیں تو ان جگہوں پر ان کی یہ کیفیات ہوتی چنانچہ آج ہم تو جہازوں کے سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں نا ابراہیم بن رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں اللہ نے ان کا دل کھول دیا اللہ والوں کی صحبت میں گئے دنیا بدل گئی کہتے ہیں کہ انہوں نے بلک سے مکہ مکرمہ کا سفر اس طرح کیا کہ قدم اٹھاتے اور دو رکت نفل پڑھتے پھر اگلا قدم اٹھاتے پھر دو رکت نفل پڑھتے اڑھائی سال لگ گئے اپنے گھر سے بیت اللہ شریف آتے ہوئے اور یہاں آ کے جب انہوں نے طواف کیا تو مقام ابراہیم پہ نفل پھٹ کے دعا مانگی اللہ لوگ تو پیدل چل کے تیرے گھر کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں اب سوچئے نہ ذرا ان کے عمل کو جس نے ہر ہر قدم پہ دو رکت نفل پڑے ہوں گے واقعی وہ پلکوں کے بل چل کے اپنے اپنے محبوب کا گھر دیکھنے کے لیے آیا تو پھر ان کی کیفیات پھر کیسی ہوں گی آج ہمیں رات کا بچا ہوا کھانا صبح کھانا پڑ جائے تو ہم تیوریاں بنا لیتے ہیں بچے ہوئے کھانے شاپر کے اندر بند کرتے کوڑے گر کر کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں ہمارے ناز نخلوں کا کیا کہنا پانی ملتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں ہے پانی ملتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی مشروب نہیں ہے اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی جو کیفیات ہوتی تھی وہ یہاں آ کر ہماری بھی ہونی چاہیے ہمیں چاہیے کہ پھر ہم بھی اسی محبت کے ساتھ یہاں اعمال کریں چنانچہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا توجہ فرمائیے گا فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ بہت ہی آشقانہ اشعار پڑھ رہی ہے اور بلند آواز سے جہرن پڑھ رہی ہے تو مجھے برا لگا کہ نوجوان بچی کو تو ایسے آشقانہ اشعار نہیں پڑھنے چاہیے تو میں نے اس کو منع کیا کہ بچی تو جوان العمر نظر آتی ہے تیرا اس طرح آشکانہ اشعار پڑھنا ایسے محبت میں بہت ہی گرم گرم جذبے والے جو اشعار ہوتے ہیں وہ تو مناسب نظر نہیں آتا فرماتے ہیں جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ میری طرح متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ حسن مجھے اتنا بتا دیں آپ اس بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اے بچی میں تو اسی بیت کا طواف کر رہا ہوں جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ تو ان تجلیات کا طواف کر رہے کاش اللہ تعالی ہمیں بھی وہی جذبہ تا فرما دے اور ہم بھی جانے سے پہلے کچھ یہاں پہ اللہ سے مانگ کے جائیں کچھ منوا کے جائیں کچھ مانگ کے جائیں اور کچھ منوا کے جائیں دو دن رہ گئے آج بھی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی بس اب تو جانے کا وقت قریب آ گیا تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ جانے کا وقت قریب آ گیا تو میں اپنے تصور میں سوچ رہا تھا عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں جما لوں تو چلوں درے کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رولوں اور کچھ اشک ندامت کے بحالوں کو چلوں اللہ رب العزت ہمیں اس بقیہ وقت کے اندر جی بھر کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مغفرت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ایمان و ہدایت پر استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی جلال وحاب اللہم صلی علی سینا محمد وعلی آل سینا محمد وبارک سلیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقر لنا وترحمنا لنکونن من الفاسرین اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جگا ہمارے مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرما اللہ ہمارے کالے دلوں کو اجلا فرما اللہ ہمارے کالے دلوں کو منور فرما رب کریم اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو لبریز فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما اور مقبول سفر کا اجر اور بدلہ نصیب فرما ہماری تمام غبل کوتاہیاں اللہ سب معاف فرما اللہ ہم سے ایک دوسرے کے آداب کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو بھی معاف فرما اے اللہ جو وقت باقی ہے اس کو ٹھیک اعمال کے ساتھ صحیح طرح کمانے کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی حبیب ہی سیدنا محمد و و ارحم الراحمین